ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اس کے لیے نکلنے کا مقصد اس کے راستے میں جہاد اور اس کے کلام کی تصدیق کے سوا اور کچھ نہیں تھا تو اللہ اس کا ضامن ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے اگر وہ شہید ہو گیا یا ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ اسے وہیں واپس لٹائے جہاں سے وہ آیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار چار سو ستاون